قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تکذیب کی یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر دفعتاً آ پہنچے گا کہنے لگیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی کمر پر لادے ہوں گے خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو لادیں گے اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجوس لہو لعب کے اور پچھلا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو سامعین ابھی نایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے منکرین قیامت کا انجام بد مکذبین لقائے باری تعالی یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانے والے اللہ تعالی کی ملاقات اور ان کی نامرادی و مایوسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اچانک قیامت آ پہنچے گی تو اپنے اعمال قبیحہ پر انہیں کیسی ندامت ہوگی اور کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم نے خلاف حق جو زیادتیاں کی تھیں فیحا کی ضمیر محتمل ہے کہ حیات دنیاوی اور اپنے اعمال کی طرف رجوع ہو اور اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوں گے افسوس کہ وہ کیسا برا وزن اٹھائے ہوئے ہیں قطادہ یا زیرون کو یا عملون پڑھتے تھے ابو مرزوق سے روایت ہے کہ جب کافر یا فاجر قبر سے اٹھیں گے تو ایک نہایت بد شکل مجسمہ ان کا استقبال کرے گا اس کے پاس سے سخت بدبو آتی ہوگی وہ کافر شخص پوچھے گا تو کون ہے وہ شکل کہے گی کہ تو مجھے نہیں پہچانتا میں تیرے اعمال خبیصہ کا مجسمہ ہوں جو تو دنیا میں کرتا رہتا تھا دنیا میں بہت دنوں تو مجھ پر سوار تھا اب میں تجھ پر سوار رہوں گا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم یحملون اوزارہم ظہورہم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب کوئی گنہگار قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک نہایت بدشکل صورت سامنے آتی ہے کالا رنگ بدبودار میلے کپڑے اس کے ساتھ قبر میں سکونت پذیر ہو جاتا ہے وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا ہی برا ہے تیرا چہرہ تو وہ کہے گا کہ تیرے اعمال قبیحہ کا میں عکس ہوں ایسے ہی تھے تیرے اعمال اور ایسے ہی بدبودار تھے تیرے تمام کام وہ کہے گا تو ہے کون تو وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں پھر وہ قیامت تک اس کے ساتھ قبر میں رہے گا قیامت میں وہ ان سے کہے گا کہ لذات و شہوات کی شکل میں تجھ کو میں دنیا میں اٹھائے ہوئے تھا آج کے روز تو مجھے اٹھائے گا چنانچہ اس کے اعمال کا مجسمہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کو دوزخ کی طرف لے جائے گا یہی اس آیت کی وضاحت ہے ارشاد ہے کہ اکثر حیات دنیاوی لہو و لاب ہے یعنی کھیل اور تماشا اور متقیوں کے لیے تو صرف دار الآخرت ہی ہے یعنی جنت کا گھر